فرجعوا إلى أنفسهم فقالوا إنكم أنتم الظالمون ثم نكسوا على رؤوسهم لقد علمت ما هؤلاء ينطقون قال أفتعبدون من دون الله ما لا ينفعكم شيئا ولا يضركم أف لكم ولما تعبدون من دون الله أفلا تعقلون قالوا حرقوه وانصروا آلهتكم إن كنتم فاعلين قلنا يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم وأرادوا به كيدا فجعلناهم الأخسرين بس یہ لوگ اپنے دلوں میں قائل ہو گئے اور کہنے لگے واقعی ظالم تو تم ہی ہو پھر سر ڈال کر کچھ سوچ سانچ کر باوجود قائل ہو جانے کے کہنے لگے کہ یہ تو تجھے بھی معلوم ہے اے ابراہیم کہ یہ ہمارے معبود بولنے چالنے والے نہیں خلیل اللہ ابراہیم علیہ السلام نے اسی وقت فرمایا افسوس کیا تم ان کی عبادت کرتے ہو جو نہ تمہیں کچھ بھی نفع پہنچا سکے نہ نقصان تف ہے تم پر اور ان پر جن کی تم اللہ کے سوا پوجا کرتے ہو کیا تمہیں اتنی سی عقل بھی نہیں کہنے لگے کہ اسے جلا دو اور اپنے معبودوں کی مدد کرو اگر تمہیں کچھ کرنا ہی ہے تو ہم نے فرما دیا اے آگ تو ٹھنڈی پڑ جا اور ابراہیم علیہ السلام کے لیے سلامتی اور آرام کی چیز بن جا گو انہوں نے ابراہیم علیہ السلام کا برا چاہا لیکن ہم نے انہیں ہی نقصان پہنچانے والا کر دیا سامعین آیتوں کی تفصیل سماعت کیجیے جو نفع نقصان کا مالک نہیں وہ معبود نہیں بیان ہو رہا ہے کہ خلیل اللہ ابراہیم علیہ السلام کی باتیں سن کر انہیں خیال تو پیدا ہو گیا اپنے تئیں اپنی بیوقوفی پر ملامت کرنے لگے سخت ندامت اٹھائی اور آپس میں کہنے لگے کہ ہم نے بڑی غلطی کی اپنے معبودوں کے پاس کسی کو حفاظت کے لیے نہ چھوڑا اور چل دیے پھر غور و فکر کر کے بات بنائی کہ آپ جو ہم سے اے ابراہیم کہتے ہیں کہ ان سے ہم پوچھ لیں کہ تمہیں کس نے توڑا ہے تو کیا آپ کو علم نہیں کہ یہ بت بے زبان ہیں بول نہیں سکتے آجیزی حیرت اور انتہائی لاجوابی کی حالت میں انہیں اس بات کا اقرار کرنا پڑا اب خلیل اللہ ابراہیم علیہ السلام کو خاص سن موقع مل گیا اور آپ فوراً فرمانے لگے کہ بے زبان بے نفع و ضرر چیز کی تم عبادت کیسے کر سکتے ہو تم کیوں اس قدر بے سمجھ ہو رہے ہو تف ہے تم پر اور تمہارے ان جھوٹے معبودوں پر آہ کس قدر ظلم و جہل ہے کہ ایسی چیزوں کی پرستش کی جائے اور رب واحد اللہ کو چھوڑ دیا جائے یہی تھیں وہ دلیلیں جن کا ذکر پہلے ہوا تھا کہ ہم نے ابراہیم علیہ السلام کو وہ دلیلیں سکھا دیں جن سے قوم ان کے بتوں کی حقیقت تک پہنچ جائے اور اللہ کی پوری معرفت انہیں ہو جائے ابراہیم علیہ السلام پر آنکھ ٹھنڈی ہوتی ہے یہ قاعدہ ہے کہ جب انسان دلیل سے عاجز آ جاتا ہے تو یا نیکی اسے گھسیٹ لیتی ہے یا بدی غالب آ جاتی ہے یہاں ان لوگوں کو ان کی بدبختی نے گھیر لیا اور دلیل سے عاجز آ کر قائل معقول ہو کر کہنے لگے اپنے دباؤ کا مظاہرہ کرنے آپس میں مشورہ کیا کہ ابراہیم کو آگ میں ڈال کر اس کی جان لے لو تاکہ ہمارے ان معبودوں کی عزت رہے اس بات پر سب نے اتفاق کر لیا اور لکڑیاں جمع کرنی شروع کر دیں یہاں تک کہ بیمار عورتیں بھی نظر مانتی تھیں تو یہی کہ اگر انہیں شفا ہو جائے تو ابراہیم علیہ السلام کے جلانے کو لکڑیاں لائیں گی زمین میں ایک بہت بڑا اور بہت گہرا گڑھا کھودا لکڑیوں سے اسے پر کیا اور انبار کھڑا کر کے اس میں آگ لگائی روئے زمین پر کبھی اتنی بڑی آگ دیکھی نہیں گئی جب آگ کے شعلے آسمان سے باتیں کرنے لگے اس کے پاس جانا محال ہو گیا تو اب گھبرائے کہ خلیل اللہ کو آگ میں ڈالیں کیسے آخر ایک کردی فارسی عربی کے مشورے سے جس کا نام حیزن تھا ایک منجنی یعنی توب تیار کرائی گئی کہ اس میں بٹھا کر جھلا کر پھینک دو مروی ہے کہ اس شخص کو اللہ تعالیٰ نے اسی وقت زمین میں دھسا دیا اور قیامت تک وہ اندر اترتا جاتا ہے جب ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالا گیا آپ نے فرمایا حسبی اللہ الوکیل یعنی اللہ ہی میرے لیے کافی ہے اور وہ بہترین کارساز ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ رضی اللہ عنہم کے پاس بھی جب یہ خبر پہنچی کہ تمام عرب لشکر جرار لے کر آپ کے مقابلے کے لیے آ رہے ہیں تو رسول اللہ نے بھی یہی پڑھا تھا یہ روایت بخاری کی ہے مستد بزار میں ہے کہ جب ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالنے لگے تو آپ نے فرمایا اے اللہ آپ آسمانوں میں اکیلے معبود ہیں اور توحید کے ساتھ آپ کی عبادت کرنے والا زمین پر صرف میں ہی ہوں تبری میں ہے کہ جب کافر ابراہیم علیہ السلام کو باندھنے لگے تو ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا اے اللہ آپ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں آپ کی ذات پاک ہے تمام حمد و ثنا آپ ہی کے لیے سزاوار ہے سارے ملک کے آپ ہی اکیلے مالک ہیں کوئی بھی آپ کا شریک و ساجھی نہیں شعائب جب بائی فرماتے ہیں کہ اس وقت ابراہیم علیہ السلام کی عمر صرف سولہ سال کی تھی واللہ عالم بعض صلف سے منقول ہے کہ اسی وقت جبرائیل علیہ السلام آپ کے سامنے آسمان و زمین کے درمیان ظاہر ہوئے اور فرمایا کیا آپ کو کوئی حاجت ہے آپ نے جواب دیا تم سے تو کوئی حاجت نہیں البتہ اللہ تعالیٰ سے حاجت ہے ابن عباس صدی اللہ عنما فرماتے ہیں بارش کا داروغہ فرشتہ کان لگائے ہوئے تیار تھا کہ کب اللہ کا حکم ہو اور میں اس آگ پر بارش برسا کر اسے ٹھنڈا کر دوں لیکن براہ راست حکم ربانی آگ ہی کو پہنچا کہ اے آگ میرے خلیل ابراہیم پر تو سلامتی اور ٹھنڈک بن جا فرماتے ہیں کہ اس حکم کے ساتھ ہی روئے زمین کی آگ ٹھنڈی ہو گئی قابل احبار رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ اس دن دنیا بھر میں آگ سے کوئی فائدہ نہ اٹھا سکا اور ابراہیم علیہ السلام کی رسیاں تو آگ نے جلا دی لیکن آپ کے ایک رونگٹے کو بھی آگ نہیں لگی علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں آگ کو حکم ہوا کہ وہ خلیل اللہ ابراہیم علیہ السلام کو کوئی نقصان نہ پہنچائے ابن عباس رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ اگر آگ کو صرف ٹھنڈا ہونے کا ہی حکم ہوتا تو پھر ٹھنڈک بھی آپ کو ضرور پہنچاتی اس لیے ساتھ ہی فرما دیا گیا کہ ٹھنڈک کے ساتھ ہی سلامتی بن جا دھاک رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ بہت بڑا گڑھا بہت ہی گہرا کھودا تھا اور اسے آگ سے پر کیا تھا ہر طرف آگ کے شعلے نکل رہے تھے اس میں خلیل اللہ ابراہیم علیہ السلام کو ڈال دیا لیکن آگ نے آپ کو چھوا تک نہیں یہاں تک کہ اللہ عز و جل نے اسے بالکل ٹھنڈی کر دی مذکور ہے کہ اس وقت جبریل علیہ السلام آپ کے ساتھ تھے آپ کے منہ پر سے پسینہ پوچھ رہے تھے بس اس کے سوا آپ کو آگ نے کوئی تکلیف نہیں دی سدی رحمہ اللہ فرماتے ہیں سائے کا فرشتہ اس وقت آپ کے ساتھ تھا مروی ہے کہ آپ اس میں چالیس یا پچاس دن رہے فرمایا کرتے تھے کہ مجھے اس زمانے میں جو راحت و سرور حاصل تھا ویسا اس سے نکلنے کے بعد حاصل نہیں ہوا کیا اچھا ہوتا کہ میری ساری زندگی اسی میں گزرتی ابو حرا رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ابراہیم علیہ السلام کے والد نے جو آزر بت پرست تھا سب سے اچھا کلیمہ جو کہا وہ یہ ہے کہ جب ابراہیم علیہ السلام آنکھ سے زندہ صحیح سالم نکلے اس وقت آپ کو پیشانی سے پسینہ پہنچتے ہوئے دیکھ کر آپ کے والد نے کہا ابراہیم تمہارے رب اللہ تعالیٰ بہت ہی بزرگ اور بڑے ہیں قطادہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں اس دن جو جانور نکلا وہ آنکھ کو بجھانے کی کوشش کرتا رہا سوائے گرگٹ کے ظہری رحمہ اللہ فرماتے ہیں رسول اللہ نے گرگٹ کے مار ڈالنے کا حکم فرمایا ہے اور اسے فاسق کہا ہے یہ تمام روایات تفسیر میں جریت طبری کی ہیں سورن ابن ماجہ میں عائشہ رضی اللہ عنہ کے گھر میں ایک نیزہ دیکھ کر ایک عورت نے سوال کیا کہ یہ کیوں رکھ چھوڑا ہے عائشہ رضی اللہ نے فرمایا گرگٹوں کو مار ڈالنے کے لیے رسول اللہ کا فرمان ہے کہ جس وقت ابراہیم علیہ السلام آگ میں ڈالے گئے اس وقت تمام جانور اس آگ کو بجھا رہے تھے سوائے گرگٹ کے یہ اور پھونک رہا تھا پس رسول اللہ نے اس کے مار ڈالنے کا حکم فرمایا ہے اسی طرح چپکلی یا سپلک کو مار ڈالنے کا حکم ہے پھر آگے اللہ فرماتے ہیں کہ ان کا مکر ہم نے ان پر الٹ کر دیا کافروں نے اللہ کے نبی ابراہیم علیہ السلام کو نیچا کرنا چاہا اللہ نے انہیں نیچا دکھایا عطیہ عوفی رحمہ اللہ کا بیان ہے کہ ابراہیم علیہ السلام کا آگ میں جلائے جانے کا تماشا دیکھنے کے لیے ان کافروں کا بادشاہ بھی آیا تھا ادھر خلیل اللہ ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالا جاتا ہے ادھر آگ میں سے ایک چنگاری اڑتی ہے اور اس کافر بادشاہ کے انگوٹھے پر آ پڑتی ہے اور وہیں کھڑے کھڑے سب کے سامنے اس طرح اسے جلا دیتی ہے جیسے روئی جل جائے واللہ اعلم